ففي هذا الأسر إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل على أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لم لما أجزاه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعله حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منه فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بدأ منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضهما في الخفين حکم واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم آخری لمبی روایت ہے بسم الله الرحمن الرحیم مسئلہ کے سلسلے میں بنیادی اختلاف جس کو امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ حضرات مالکیہ اور جمہور فقہ کے مابین کہ ان کے نزدیک ماقبل کی روایات میں استعاب معلوم ہوتا ہے اس لیے انہوں نے فم سہو بے رحو سے کمبے با کو زائدہ قرار دے کر جمی راز اور جمی محل پر مسا کرنے کو فرق قرار دیا کہ اگر اس کا کوئی بعض حصہ بھی اگر چھوٹ جائے تو مسا نہیں ہو جبکہ ان کے مقابلے میں جمہور نے محاقب کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت سے استرار کیا اور اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار راسیہ پر مسا فرمایا بس اب اختلاف یہ رہا کہ جمیع راس کا مسا تو نہیں ہے بعض کا ہے اس لیے کہ با یا یہ سات کے لئے ہے یا یہ با تبعیض کے لئے ہے دونوں صورتوں میں اور یہ بعد آخر ہے محل مسافر جبکہ بعد آخر ہوتی ہے آل مسافر اشارہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض راس کا مسا مطلوب ہے جمی راس کا مسا مطلوب نہیں اب یہ اختلاف اس بنیاد پر کہ حضرات شوافے نے بم سہو بیرو سکم میں یہ حکم مطلق لیا ہے مطلق کم سہو بے رو سے کم مطلق ہے اور ہمارے نزدیک مجمل ہے کوئی بتلائے گا جی مجمل اور مطلق میں کیا فرق ہے ایک ہے مطلق اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جواب بن جائے گا جی ہاں جی کوئی فرمائیں گے جی دوبارہ ارشاد فرمائے اچھا اور مطلب پورے پورے سر سر کا کا تو شواف پورے سر کا مسا کہتے ہیں ہاں جی اور کوئی جی تو کہاں مقدار کہاں ہے مطلب میں کوئی قرینہ اس کا آج ایک اور زیادہ وضاحت کروائیے جی مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کے کسی بھی فرد پر اگر عمل کیا جائے تو وہ پورے بھی پر عمل کرنے والا شمار کیا جائے گا اور مجبل میں اس طرح نہیں ہے کہ بعض پر اگر عمل کیا جائے تو پورے معمور بھی پر عمل نہیں شمار کیا جائے گا نہیں یہ تو نہیں ہے بہرحال قریب قریب ہے یہ سارے ملتے جلتے جواب ہیں لیکن ہاں جی اور بھی کوئی ہے مطلق میں اسباب معلوم نہیں ہوتے اور مجبل میں مراد معلوم نہیں ہوتی ذرا اس کو تھوڑا سا دور کر کے جی مطلق میں افراد معلوم نہیں ہوتے اور مجبل میں مراد معلوم نہیں ہوتی معلوم ہے مطلق میں افراد معلوم نہیں ہوتے مجمل ہوتے نہیں مجمل میں میں معلوم ہے مطلق میں افراد معلوم نہیں ہوتے اور مجمل میں مراد بھی معلوم نہیں ہوتی بات جواب بھی مجمل ہے واضح ہے اس کو یوں سمجھیے کہ قریب قریب جواب ہے لیکن اس کی وضاحت میں کہ مطلق میں جو معمور بہی ہے وہ کلی ہے معمور بھی کلی ہے اور اس کے کسی ایک جزئی پر عمل کرنے سے عمل ہو جائے گا جیسے آپ نے کہیں ریت الحیوان تو یقیناً پورے حیوانات کا تو دیکھنا ممکن نہیں لہذا اگر کسی ایک فرد یا ایک نو کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ مطلق کا مزداق پورا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ببسہو بے روس میں یہ حکم کلی ہے کلی اور کلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایوباز کوئی بھی ایک فرد پر اگر عمل ہو جائے تو اس کلی پر عمل کرنے کے مترادف ہے اور اس کے مطابق سمجھا جائے گا جبکہ مجمل میں ایسا نہیں ہے اور اس کا بعض فرد معلوم نہیں ہے کہ ہم کس بات پر عمل کریں کیونکہ وہ کلی نہیں ہے اور کلی میں یہ ہے کہ جزئی کا اطلاق کلی پر ہوتا ہے جزئی پر عمل کر لیا تو کلی پر عمل ہو جائے گا لیکن مجمل میں اس طرح کی صورت نہیں ہے اس لیے حضرات شفاف فرماتے ہیں کہ ہم سو پیرو اس حکم میں جب یہ آیا تو مطلب ہے اور مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک غیر معین فرد پر مراد ہے اور کسی بھی ایک فرد پر عمل کر لیں تو عمل ہو جائے گا لیکن مجمل میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں سے کون سا فرد مطلوب ہے اور کلی بھی نہیں ہے ہمارے ندی کہ کسی ایک جزئی پر عمل کرنے سے پورے کلی پر عمل ہو جائے اس لیے یہ محتاج ہے بیان کا اور شارع علیہ السلام نے اس اجمال کو بیان فرما دیا تو جس سے بعض مطلق جو بعض ہے وہ متعین ہو گیا کہ کم سے کم اتنا یہ فرد مسا کے لیے لازم ہے اب اس پر اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو یہ اضافہ کر سکتا ہے گویا کہ مطلق میں اختیار دوسرے لفظوں میں کہ مطلق میں اختیار ہے کہ کسی ایک فرد پر عمل کر لینے سے معمول بھی پر عمل ہو جائے گا جبکہ مجمل میں وہ فرد معلوم ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں بیان کون کرے ہم اس کی تعین نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی تعین شارع علیہ السلام پر ہے کہ جس پر شریعت نازل ہوئی وہی بیان کر سکتا ہے عام آدمی اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کی مراد اس سے کیا ہے اور کتنی تو اس لیے ہمارے یہاں اس کو مجمل کہا گیا اور انہوں نے مطلق سمجھ کر ایو بات پر عمل کر لیا تو ہم نے ترجیح حضرات شفافے کے مقابلے میں اس کو ترجیح اس لیے دی کہ حضرات شفافے فرماتے ہیں کہ بعض مایوسلوں کا ابھی مسا جس بعض کو بھی مسا ممکن ہے بس وہ بعض عمل ہے کم سے کم سراس و شارات یا شارتین وہ کہتے ہیں کہ دو بال یا تین بال پر مسا کر لے تو یہ عمل ہو جائے گا ہم کہتے ہیں کہ اس مطلق پر عمل کرنا متاثر ہے اگر یعنی آدمی کو اختیار ہے کہ مقدار فرد پر عمل کرے اور اس سے رائے پر عمل نہ کرے ارے اس کو اختیار ہے یا نہیں یہاں اگر کوئی شخص اس بات پر اگر عمل کرنا چاہے تو وہ متاظر اور مشکل ہے محال تو نہیں ہے کہ آدمی شیشے کے سامنے بیٹھے اور تین بال پکڑے اور اس پر مسا کرے چوتھا بال نہ آئے کر کے دیکھیے اور پھر اگر چھوٹے بال ہیں تو اس میں تو تین بال دو بال کا پکڑنا بھی مشکل بڑے بال میں تو پکڑا جا سکتا ہے تو یہ اس پر عمل کرنا متاثر ہے اس لیے ہم اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے تو معلوم ہوا کہ شار علیہ السلام کے نزدیک بعض کا فرد کوئی ایسا فرد کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہو سکے سہولت کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس لیے حضرت شفاف نے مطلق میں ائی بات مراد لیا ہے اور ہم نے کہا کہ ائی یہ میں شارتین اور سلاس شارات ہے اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں اس لیے ہم اس کو مطلق قرار نہیں دیتے مطلق وہ ہے کہ جس کے کسی بھی بات پر عمل کر لینا ممکن ہو سہولت اور آسانی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ جی آگے اس روایت میں ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا اور وہ مسئلہ ہے مسا امامہ کا امام احمد اور کچھ حضرات مسا امامہ کے قائل ہیں جیسے کہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مساحت مساح علامہ کے علاوہ خیمار کا لفظ ہے مسا الخمار اور خمار کہتے ہیں چادر وغیرہ کو تو جس طرح امامہ ہے ایسے ہی چادر ہے دوپٹہ ہے رومال ہے اور اس کے اوپر سے مسا کر لیا تو حضرات حنابلہ کے نزدیک مسح ادر امامہ اور امامہ کے قائم مقام جو چیز بھی ہو وہ سب اسی کے حکم میں ہے اس پر مسا کرنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی جبکہ حضرات شفافے کے یہ فرماتے ہیں بعد قول میں کہ مقدار مسا تو پورا استعاب ہے لیکن اگر کوئی شخص کھلے سر کا بعض حصے کا مسا کر کے استعاب کر لے امامہ پر یا ٹوپی پر تو اس سے فرضیت ادا ہو جائے گی جبکہ حضرات شواف اور حضرات احناف کے نزدیک نہ استعاب کی سنت ادا ہوگی نہ فرضیت ادا ہوگی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ امامے کا مسا معتبر قرار نہ دیا جائے اس کو امام تحابی رحمۃ اللہ نے اس روایات کی طرف تو زیادہ توجہ نہیں دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرنے والے حضرات صحابہ ہیں تقریباً ہر روایت میں مسا اللہ راسی راس ہو مر رتن یا سلاس مر راضی کہیں آیا مر رتن مسا الراس کا تذکرہ ہے مسا المامہ نہیں حالانکہ آپ ہمیشہ ٹوپی امامے کے ساتھ رہتے تھے ایسا نہیں کہ اتفاق سے آپ نے اس دن عوامہ پہن لیا اور امامے پہ مسا کر لیا آپ تو پانچوں وقت اور چوبیس گھنٹے عوامہ میں رہتے تھے تو چاہیے یہ کہ اس روایت کے علاوہ مسا امامہ تواتر اور شہرت کے درجے میں روایتیں سے ثابت ہو جس طرح مسا الراس تواتر کے حد تک ثابت ایسے ہی مسا امامہ بھی شہرت کے درجے میں ثابت ہونا چاہیے جبکہ ایک دو روایتوں میں مسال علامہ کا تذکرہ ہے پھر اس کے علاوہ مسح راس میں تعویل ممکن نہیں مسا الامامہ میں تعویل ممکن ہے لیکن مسا الراس راس میں تعویل ممکن نہیں پھر وہ مسئلہ قطعی ہے یہ مسئلہ زنی ہے زنی روایت سے سری اور قطعی حکم سے عدول نہیں کر سکتے قرآن نے تو حکم دیا کہ راس کا مسا کرو اور آپ راس کو چھوڑ کر اب امامے پر مسا کیا تو یہ عدول ہوا نا تو یہ عدول قطعی سے کسی غیر کی طرف دلیل قطعی سے ہی ہو سکتا ہے دلیل زنی سے عدول نہیں ہو سکتا یعنی مطلب یہ ہے کہ علی یقین اللہ و بشک مسح راس یقینی ہے اور یہ مسئلہ ضنی ہے اور محتمل ہے لہذا اس محتمل صورت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی وجہ سے قطعیت کو نہیں چھوڑا جا سکتا دلائل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بظاہر امامے کی روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے مقدار ناسیہ جو سر کھلا ہوا تھا آپ نے اس کا مسا کر لیا اور بقیہ سر پر مسا کے بجائے امامے پر مسا کیا گویا کہ آپ نے اپنے عمل میں دو ربواتوں کو جمع کیا مسا الر راس راز راس اور مسا الر امامہ امام طاوی فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ایک عزم میں ایک ہی حکم ہو سکتا ہے دو حکم جب آپ نے باز راس جو کھلا ہوا تھا اس پر مسا کیا تو معلوم ہوا کہ بقیہ راس کا حکم بھی ابھی یہی ہے اس کو بھی مسا کیا جائے نہ کہ اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ کر عوامے پر مسا کیا جائے یہ باز ناسیہ کا کھلا ہونا دلیل ہے کہ پورے سر کا حکم وہی ہے جو ظاہری حصے کا حکم ہے اور ظاہری حصے کا حکم کیا ہے جی سب کے نزدیک کہ سر کا بعض حصہ اگر کھلا ہے تو اسی سر اصلی سر کا مسا ہوگا اور بقیہ امامے پر مسا تو قائل اس کے قائل ہم کہتے ہیں دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسا علامہ کو قیاس کرے مسال الخفین پر اور مسال الخفین میں حکم کیا ہے جی مسال الخفین میں حکم یہ ہے کہ اگر تین انگلی کے بقد موزہ وہ پیر کھلا ہوا ہو تو کیا حکم ہے جی مسا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جتنا پیر کا حصہ کھلا اس پر تو آپ اس کو دھو لیں اور بقیہ کو کیا کریں مسا کر لیں یہ دونوں عمل نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں جائز نہیں تو موزے کا مسئلہ یہ ہوا کہ اول تو اس پر موزہ ہی صحیح نہیں مسا ہی صحیح نہیں ہے کہ بعض حصے پر کو دھوئیں اور بعض حصے پر مسا کریں یا تو مسا ہوگا تو پورے پر ہوگا اور اگر دھویا جائے گا تو پورے طور پر دھویا جائے گا تو اس لیے مسا علامہ کی یہ روایت کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں اس کے علاوہ اگر آپ قیاس کریں مسح راس کو دوسرے آزائے وضو پر چہرہ ہے یدین دین ہے رجلین ہے وہاں پر دو عمل کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کہ ہاتھ کا حصہ کچھ کھلا ہوا ہے تو اس کو تو دھو لیں اور باقی پہ مسا کر لیں اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے پٹی بدھی ہے زخم ہے تو وہاں پر جبیرے پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت ہے وہ اجازت تو یہاں پر بھی ہے کہ ایک شخص کے سر میں کوئی ایسی بیماری ہو زخم ہو کہ گیلا ہاتھ پھیرنا اس کے لیے مضر ہے تو وہاں پر بھی فقا کیا اجازت دیتے ہیں جی کہ مسا خمار پر ٹوپی پر امامے پر کر لیا جائے تو یہی اس کا بدل بن جائے گا یہ ہے استرار اور ضرورت لیکن اگر ضرورت ایسی نہ ہو تو وہاں پر اس طرح کا جمع یہ جائز نہیں اور اسی طریقے سے اس میں امام مالک کا بھی جواب بن جاتا ہے مسئلہ راس میں کہ انہوں نے اس مسا کو قیاس کیا آزائے مقصولہ پر حالانکہ مسا اور ہے غسل اور ہے تو آزائے مغصولہ میں استیاب ہے تو انہوں نے مسا میں بھی استیاب کو قول کیا اسی وجہ سے با و زائدہ مانا ہم کہتے ہیں کہ یہ خلاف اثر ہے اگر مسا کو قیاس کرنا ہے تو کس پر کریں جی کسی ممسوح پر اور وہ مسا الخفین ہے مسا الخفین میں یہ اختلاف تو ہے کہ ظاہر پر مسا کریں یا باطن پر کریں لیکن بال اتفاق بازے پر مسا ہے استعاب کسی کے نزدیک فرض اس کا بھی تقاضا کیا ہے جی کہ مسا اگر سر پر ہو تو بازے سر کا مسا ہوگا کلے سر پر مسا نہیں ہوگا اس پر بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ چونکہ مساح الراس کا حکم قطعی ہے قطعیت کو چھوڑ کر مسا المامہ پر نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ مجاز ہے ارے بم بے شکم میں حقیقت کیا ہے سر پر مسا کریں اور مجاز کیا ہے کہ اس کے بدل پر مسا کریں تو یہ صحیح نہیں ہے علامہ شوکانی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور یہ کہا کہ آپ تو اب بھی مجاز پر عمل کرتے ہیں اگر سر پر بھی مسا کریں تو یہ عمل بھی مجاز ہے یہ کیسے جی کہ حکم ہے سر پر مسا کرنے کا بالوں پر مسا کرنے کا حکم نہیں ہے ماں سمیتم ولا آبا حکم یہ نقطہ ہے سر تو علامہ شوقانی نے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم حقیقت پر عمل کر رہے ہیں غلط ہے یہ بھی تو مجاز ہے وم سو بے او سکوں اور کسی کے بڑے بڑے بال ہیں اور وہ کھال تک اس کی تری نہیں پہنچتی تو یہ تو امامے کی طرح سے قائم مقام ہو گیا تو یہ تو مجاز ہوا محل کو چھوڑ کر آپ نے حال پر عمل کیا حال پر یہ بھی مجاز ہے تو ایک آدمی بالوں کے بجائے امامے پر مسا کر لے تو دونوں تو ایک ہی بات ہوگی کیا فرق ہوا دونوں لیکن یہ علامہ شوکانے کے اعتراض صحیح نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بال میں اور امامے میں فرق ہے بال قدرتی طور پر متصل اور مجاور ہے راس کے اس کی حقیقت پر عمل کرنا اسی وقت ہوگا کہ ایک استورا جیب میں رکھیں اور جب وضو کریں تو استورا پھیریں اور پھر اس کے اوپر ایئرپورٹ پر مسا کریں ممکن ہے جی اس پر عمل کرنا متاثر ہے تو اس لیے مجاور اور متصل غیر منفق قدرتن ہے بخلاف امامے کے کہ اگر امامہ کہاں رکھیں گے سر پر تو اب مجاز کا مجاز اس میں ہوگا مجاز کا مجاز ایک مجاز تو ہے بال اور بال کا مجاز کیا ہوا اس کے کوئی دلیل نہیں ہے جی مجاز کی حد تک تو عمل صحیح ہے لیکن مجاز پر مجاز مجاز در مجاز یہ صحیح نہیں تو اس لیے یہ سر پر مساح بالوں پر مساح کرنے سے سر کا مساح ہو جائے گا مطلب یہ تو امام تہاوی نے جو دلیل بیان کی ہے مسا الخفین پر قیاس کرتے ہوئے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھیں اس میں جو امامے پر مسا ہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ ایسا ہوگا اول تو ثابت نہیں مختلف توجیحات ہیں یہ روایت ضعیف بھی ہے اس کے مقابلے میں اور خبر واحد کے مقابلے میں جب مشہور روایتیں ہوں تو وہ قابل زیادہ عمل بنے گی اس کے علاوہ توجہ آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جی آپ نے مسا کر کے اپنے امامے کو درست فرمایا تو راوی کو مغالتا ہوا اس نے مسا سے اس کو تعویر کر دی وغیرہ وغیرہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے سر میں کوئی زخم ہو اس لیے آپ نے پورے سر کا مسا نہیں کیا اور امامے پر بقیہ مسا امامے پر اکتفا کیا تو یہ توجیحات اور تعویلات اور احتمالات ہے یا نہیں تو فرماد اس لیے کہا کہ اگر صحیح ہو بھی جائے کہ واقع بغیر کسی عذر کے امامے پر مسا کیا تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ مسال الخفین اور مسال الخفین کب ہوگا جی جب کہ دونوں پیر ابھی چھپے ہوئے ہوں اگر بعض پیر کھلا ہوا ہو تو جائز نہیں ہے کہ ظاہر کو غسل ہو اور ماغابہ پر بسا ہو لہذا جو ماغابہ ہے وہ متضمن ہے میں ظاہر کے حکم کے ساتھ جو حکم ظاہر کے وہی حکم فجا الحکم ماغاب من ہما پیر کا جو حصہ چھپا ہوا ہے وہ مزمن متضمن ہوگا یہ ماں بدا کے حکم کے ضمن میں ہوگا اور ماں بدا کا حکم کیا ہے جی غسل تو ماں غابہ کا حکم بھی غسل ہی ہو فلما وجب تو جب ظاہر پر غسل واجب ہے تو باطن پر بھی غسل واجب ہے اسی طریقے سے سب کا مسئلہ ہے کہ جب ماں زہرا کا مسا واجب ہے تو ثابت ہوا کہ اب جائز نہیں ہے ماں بدنا کا مسا تاکہ سب کا حکم ایک بن جائے جیسے کہ رجلین کا حکم جبکہ اس کا کچھ حصہ غائب ہو خفین میں کچھ حصہ کھلا ہوا ہو تو ایک حکم پر عمل کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اکتفا کیا ہے ناسیہ کے مسا کے ساتھ تو یہ اکتفا بے مس راس اللہ مسح ما بقیہ من الراس جی آپ نے ناسیہ پر مسا کر کے اکتفا کیا ماں بقیہ کے مسا پر تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ فرد راس کے مسا میں وہ مقدار ناسیہ ہی ہے اور آپ نے ناسیہ سے جو تجاوز کیا اس کے علاوہ دوسرے آثار میں یہ دلیل ہوگی کہ بنا بر فرد کے نہیں بلکہ بنا بر جیسے باپ کے شروع میں جو استقبال اور استدبار سے استیاس ہمیں آتا ہے اس کا جواب دیا کہ جن آثار میں مقدار راسیہ سے زائد ہے وہ محمول ہوگا فضل پر نہ کہ وجوب پر تاکہ یہ سارے آثار برابر ہو جائیں اور حکم میں تعارض نہ ہو اور طریق نظر سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیے کہ وضو یہ بعض اعضا میں ہوتا ہے بعض حکم بعض کا حکم یہ ہے کہ مقصول ہوں اور بعض کا حکم یہ ہے کہ ممسوح ہو جن کا حکم غسل کا ہے تو وجہ اور یہ دین اور رجلین ہے اور رجلین ان لوگوں کے قول میں جو اس کے غسل کو واجب کرتے ہیں یعنی اہل سنت بخلاف شیعوں کے کہ ان کے نزدیک اس پر مسا ہے غسل نہیں ہے اس لیے یہ قید <clears throat> بڑھا دی اور وہ ممسوخ کیا ہے لاس ہے تو ایک قوم نے کہا کہ پورے سر کا مسا جیسے کہ ان اعضا کو دھویا جاتا ہے پورا پورا دوسروں نے کہا کہ بعض پر مسا ہوگا نہ کہ بعض پر تو ہم نے دیکھا کہ مسا کا حکم کیسے ہے تو ہم نے دیکھا کہ مساح کا حکم خفین پر یعنی ہم نے مساح کو خفین پر قیاس کیا اور اس میں تو اختلاف ہے کہ ایک قوم نے کہا کہ اس کے ظاہر پر مسا ہوگا اور ایک نے کہا باطن پر لیکن یہ ہے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسا وہ تمام پر نہیں ہوگا بلکہ بعض پر ہوگا لہذا اس پر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ مس راس کا حکم بھی ایسا ہو اور وہ ہے الباغ دونا بعد قیاسن و نظر اللہ وہ ضالک واض و حنیفہ وبی یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی اور اس کے علاوہ بھی دوسری روایتیں ہم نے تو نمونے کے طور پر ایک روایت ذکر کی ورنہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں ان میں سے بعض یہ آثار اثر بھی ہیں حضرات صاحب کو موقوف ہے جیسے کہ یہ اگلی روایت کہتے ہیں زہری ان سالم ان ابی ان حقان یم صحبی مقدار راسیہ توجہ جب وضو کرتے تو بس مقدار راسیہ ہی پر عمل کرتے تھے استعاب کا اہتمام نہیں فرماتے تھے جی بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم الأذنين في في وضوء الصلاة في بسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وبركاته آمين حدثنا فهد قال حدثنا أبو كراب محمد بن العلاء قال عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رقانة عن عبيد الله الخولاني عن عبد الله بن عباس قال دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد أراق الماء فدأ بإناء فيه ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة من ماء بيديه جميعا فصق بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ثم علقم إبهامي ما أقبل من من أذنيه ثم أخذ قفا من ماء بيده الجمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تستن على وجهه ثم غسل بيده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مس رأسه وظهور أذنيه فذهب قوم إلى هذا الأثر قالوا ما أقبل ما أقبل من الأذنين فحكمه حكم وجهه يغسل مع وجهه وما أدبر منهما فحكمه حكم الرأس يمسى مع الرأس خالفهم في ذلك الآخرون فقال بس, بس, جوش خروش میں ہے تو وضو سلاد میں ازنین کا حکم مشہور مسئلہ ہے اور اس میں چار مذہب آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے بعض لوگوں نے تو اس کو چہرے کا حصہ قرار دیا ہے اور چہرے کے معنی مواجہ کے ہے جو چیز سامنے آئے وہ مواجہ ہے تو جب آدمی کا کسی کا چہرہ دیکھیں تو کان بھی پر بھی نظر پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرے کا حکم ہے لینا چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا ایک حکم کہ چہرے کے ساتھ اس کو دھویا جائے گا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ چہرے کی طرف اور ایک حصہ سر کی طرف لہذا چہرے کے ساتھ دھوئیں گے اور سر کے ساتھ اس کو مسا کریں گے یہ دوسرا مذہب امام شابی کا اور ایک قول امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اسی کو اسی مسئلے کو امام تحوی یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں اور تیسرا قول یہ ہے امام شافی کا اور دوسرے حضرات کا کہ یہ مسح تو پورے ازنین کا ظاہر اور باطن کا مسح ہوگا لیکن مائع جدید کے ساتھ ہوگا زمن اس کا جواب بھی امام طاوی رحمت اللہ نے دیا ہے تو مسا لیکن مائے اور چوتھا قول حضرات احناف کا ہے اور امام سوری کا ہے اور دوسرے حضرات صحابہ اور تعبین کا کہ مائع جدید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسا تو پورے کا ہوگا اور بما بقیہ من الراس جو بلل اور تری رہ گئی ہے بس اسی سے کان کا مسا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اگر آپ احتیاط کریں احتیاط کے درجے ہی میں بات ہے ورنہ ضروری نہیں احتیاط کریں اگر آپ مائع جدید ہی سمسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ نے پڑھا کہ ان ابہام کو اور سبابا کو مس راس میں استعمال کرنے سے بچائیں کہ انگلی سے لے جائیں ہتھیلی سے واپس آئیں اور یہ دونوں عمر باقی ہیں اس انگلی سے باطن کا اور اس انگوٹھے سے ظاہر کا مسا کر لیں تو مائع جدید یہ بھی ہو جائے گا مائع جدید کا مطلب ہے کہ مائع مستعمل نہ ہو ضروری نہیں کہ الگ سے پانی لیا جائے لیکن اگر کوئی الگ سے پانی لے بھی لیتا ہے تو یہ بھی امام شافی کے مطابق سنت پر عمل ہو جائے گا جبکہ اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ نے کان کے مسا کے لیے یہ اگر کوئی روایت ہے بھی تو وہ قابل توجیح اور قابل ہے بہرحال یہ چار مذہب ہیں ان میں سے دوسرے مذہب کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو وہ چہرے کی طرف اس کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے اور سر کی طرف جو حصہ ہے وہ مسا کیا جائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چہرے کے ساتھ دھویا جائے پورے کان کا اور سر کے ساتھ پورے کان کا مساؤ انہوں نے تو تقسیم کی کر دیا تھا نا دوسرے قول میں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ادھر کو دھویا جائے ادھر کو مسا کیا جائے انہوں نے کہا نہیں چہرے کے ساتھ کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کانوں کو چہرے کے ساتھ دھوئیں اور ادنان من راس کا تقاضا یہ ہے کہ پورے ادنین کو سر کے ساتھ دھوئے اس میں مواجہد بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں حدیث میں الزنان منر راس بھی فرمایا گیا وغیرہ وغیرہ اس میں دوسرے مذہب کے مطابق کہ جس میں ان ظاہری باطنی حصہ جو چہرے کے ساتھ اس کو باطن سے تعبیر کیا ہے اور یہ جو کھلا ہوا ہے اس کو ظاہر سے تعبیر اس میں حضرت علی کا اور اس کے راوی حضرت بن عباس ہیں اور اور عمل کرنے والے حضرت علی ہیں اور آگے حضرت ابن عباس کی آگے روایت بھی آ رہی ہے کہ جس نے انہوں نے مسح ادنین کا ذکر کیا ہے جس روایت میں اس میں غسل نہیں اور حضرت علی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے سب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو وضو کر کے دکھلاؤں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ضرور لہذا انہوں نے استجا کیا اس کے بعد پانی منگوایا اس کے برتن میں اور وہ انہوں نے پھر وضو کیا اور وضو اس طرح سے کیا کہ انہوں نے پانی کو ایک چلو لیا اپنے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر اور اس کے ساتھ اپنے چہرے پر یعنی کلی کی ہوگی استنشاق کیا ہوگا راوی نے اختصار سے کام لیا ہے ورنہ تو وضو میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں یا فرائض پر آپ نے اکتفا کیا تو آپ نے چلوں سے پانی لے کر کیا کیا جی چہرے پر مارا اور چہرے پر ڈالا فسکا کا ترجمہ تو اگر جو ہے ذربا کا لیکن سنت کیا ہے جی کہ زور سے چہرے پر پانی نہ مارے اور اس لیے کہ جو آپ کے پاس دائیں بائیں ہیں ان پر چھینٹیں پڑیں گی اور آپ کے جسم پر بھی چھینٹیں پڑیں گے تو اس لیے زرابا کا مطلب یہ ہے کہ القا یعنی اس پانی کو چہرے پر ڈالا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جب چہرہ دھو رہے تھے تو یہ ہے وجہ استدلال کہ القما ابہا میں مئی ہما اک من ازنئی کہ اپنے انگوٹھے کو لکما بنا دیا اس کان کے اگلے حصے کو ماں اکبر میں نے کان کا یہ جو اگلا حصہ ہے جو چہرے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو لکما بنا دیا انگوٹھے کو لکما بنایا جس طرح لکما منہ میں جاتا ہے تو ایسے دھوتے ہوئے انہوں نے یہ انگوٹھے سے کان کو بھی دھویا پورے ہاتھ سے تو دھونے کی گنجائش نہیں تو اس لیے جو پانی تھا وہ اس پانی سے اپنے کان کو بھی دھویا یہ ابہام سے کان دھویا اور ساتھ ساتھ میں یہ اپنے ابہام سے کان کو بھی غسل یہ ہے وجہ استدلا اس کے بعد پھر پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈال لیا اپنے ناسیا پر یہ کیوں ڈالا یہ کون سا وضو کا طریقہ ہے جی جب ایک دفعہ چہرے پر پانی ڈال لیا اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد دوبارہ پھر پیشانی پر پانی ڈالنے کا یہ مسئلہ تو کسی روایت میں بھی نہیں ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ گرمی کا موسم ہو برودت حاصل کرنے کے لیے ایک چلو پانی اپنے چہرے پر اور ڈال لی اور کرینہ اس کا یہ ہے کہ اس کو صاف نہیں کیا بلکہ تستن نولا وجہ کہ وہ پانی چہرے پر ٹپک رہا تھا اور بہ رہا تھا تاکہ دیر تک ٹھنڈک کو حاصل کیا جا سکے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا جی کہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد پھر مسا کیا اور جو مسا سم مسا راسہ ظہور ازنے نے یہ چہرے کے ساتھ دھویا القما ابہام اور جو ظاہری حصہ تھا جو سر کی طرف اس پر کیا کیا ابھی مسا کیا تو دونوں باتیں جمع ہو گئی کہ سر کی جانب کو دھویا جائے اور وہ سر کی جانب کو مسا کیا جائے اور چہرے کی جانب کو دھویا جائے یہ ہے امام شافی کا ایک قول اور حضرت حسن اور شابی کا ایک قول جس کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور یہی قوم سے اسی کی طرف اشارہ تو نخبت الفکر میں قوم سمراج شاوی ابن سیرین نقی جریر تبری اور اساق راہوے اور ایک قول امام شافی چلو امام احمد سے بھی اس طرح اور اتنے سارے لوگ اس پر قائل ہیں جی سر جی یہ امام شاخر جو کہتے ہیں کہ جو باطنی اس کے اس کو غسل ہے تو وہ بھی مزہ ہی ہے جیسے ظاہر کا ہوتا ہے یہ یعنی نہیں کہ الگ پانی جا کے نہیں الگ تو اس لیے نہیں دیں گے کہ جس پانی سے آپ پیشانی دھوتے ہیں اسی سے رخسار بھی تو دھوتے ہیں نہیں جی یا پیشانی کے لیے الگ رخسار کے لیے الگ تو جب کان بھی یہ چہرے کا حصہ ہے تو اسی پانی سے ارے اسی پانی سے جب چہرہ بھی دھلے گا تو کان بھی دھل جائے گا بس مسح ہی ہوتا ہے وہ اصل تو نہیں ہوگا کیوں غسل تو ہے جب پانی استعمال کریں گے آپ جب پانی استعمال کریں گے جب پانی لیا آپ نے تو پورے چہرے پہ ڈالا اور اس طرح سے ڈالیں گے کہ کان کی طرف بھی پانی آ جائے اس پانی کو چونکہ کان میں سلوٹیں پڑی ہیں اندر سوراخ ہے تو اس لیے انگوٹھے کو استعمال کرنا پڑا تاکہ پانی پورے طور پر لگ جائے ورنہ ڈال دینا کافی تھا لیکن ڈالنے سے پورا کان تر نہیں ہوگا تو اس لیے انگوٹھے کے ذریعے سے پانی کو پہنچایا مطلب یہ جی تو کیا ہوا جی کہ ایک قوم نے یہ استعلال کیا اس سے کہ یہ اس میں یہ مسا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ الزنان میرا کہ غسل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ مسا ہوگا لیکن دوسرے حضرات جمہور فقا نے اس میں اختلاف کیا اور یہ فرمایا کہ الدنان میں نراض لہذا اس کا مقدم بھی مسا مؤخر بھی سر کے ساتھ چہرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں جب حدیث میں سراہتن یہ بات بتلا دی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ جواب کہ آپ نے خلقت کو بیان فرمایا ہے نہ کہ حکم شرعی کو تو اس کے جواب میں آپ پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ آپ کی بے ست خلقت کی تحقیق اور خلقت کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکم شریع کے لیے ہے تو لہذا من الراس کا مطلب یہ کہ جو حکم سڑک ہے وہی حکم ابھی ادنین کر بھی ہوگا اور اس سلسلے میں بہت ساری ڈھیر روایتیں جمع کر دی اور جس میں ظاہر اور باطن کے مسا کا تذکرہ ہے ایک سانس میں پڑھ ڈالو جی پانچ منٹ میں جی حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان انه توضا فمسى براسه واذن ظاهرهما وباطنهما قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا حدثنا ابراهيم بن محمد بن قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا تراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عن عطاء بن جسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسى برأسه وأذنيه حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز فذكر بإسناد مثله غير أنه قال مرة واحدة حدثنا محمد بن عبد الله بن ميبوع البغدادي إيه. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال حدثنا حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حديث بن عثمان حدث عن عبد الرحمن بن ميسر انه سمع مقدام بن معد كرب يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فلما بلغ مسا راسه وضع كفيه على مقدم راسه ثم مر بهما حتى بلغ الفقفا ثم ردهما على حتى بلغ المكان الذي منه بدا ومسى بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي, أبي مريم قال أخبر أخبرنا ابن أبي لهيئة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم الأنصاري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسى رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما وبه حدثنا وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا شعبد, قال حدثنا حبيب الأنصاري قال قال ابن أبي داود وهو حبيب, حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بوزوء فدلك أذنيه حين مسحهما بھائی اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے کوئی مدد کرے گا اس کی ہاں جی فأدخل إصبعيه السبابتين فأدخل إصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهامهما ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن نبي عطاء عن شهر بن حوشب أن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس وبه قال حدثنا ربيع ربيع المعذر قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن عن الربيع عن الربيع ابنة معاوية بن عفراء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على على مجاري الشعر ومسح صدفيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وبه قال حدثنا ابراهيم بن منقذ الاسقري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ايوب قال حدثنا قال حدثني قال حدثني ابن عجلان ثم ذكر باسناده مثله أبي قال حدثنا ابو العوام عمي محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا عمي ابو الاسود قال حدثني بكر بن مزر عن ابن جعان فذكر بسند آواز تھی اب زنانہ آواز قال حدثنا احمد بن داوود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن عدنان فذكر باسناد مثله وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا محمد بن سعيد قال قال اخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن ربيعه قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح زاهي أذنيه باطنهما وبه قال حدثنا حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جعفر ففي هذه الاثار ان ان حكم الاذنين ما اقبل منهما وما ادبر من الراس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن قد رأيناهم هم لا تختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما فدل ذلك على فدل ذلك أن حكمها حكم أن حكمها حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه یہ دو نظر پیش کی امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر تو یہ ہے کہ عورت کا احرام عورت کا احرام چہرے میں اور مرد کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے <clears throat> لہذا عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے یعنی کپڑا مس نہ کرے یہ نہیں کہ بے پردہ رہے بلکہ کپڑا مس نہ کرے اور سر کو ڈھکے تو ہم نے دیکھا کہ کان کا حکم کیا ہے اگر چہرے کے حکم میں ہے تو کان کو کھولے سر کے حکم میں ہے تو کان کو ڈھکے تو بال اتفاق عورت کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سر کو ڈھکے ایسی کانوں کو بھی ڈھکے تو یہ عضور راس کے تابع ہے تو اس مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہے اور ایک دوسری نظر پیش کی اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس مسحر ازنین کو ہم نے یہ مسا راس اور مسن عزرائن کو <clears throat> کہ اس کو قیاس کیا آزائے مقصورہ پر اور آزائے مقصورہ میں تین جیسے ذکر کیا اس میں استعاب ہے اور ایک عمل ہے اس میں ایک ہی عمل ہے اور اس میں سر کو بھی داخل کر لیجئے کہ بعض مقصول ہے بعض مقصو ہے جو بھی ہے یا تو پورے کا غسل ہے یا پورے کا مسا ہے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی تو چاہیے کہ کان بھی یا تو غسل ہو جس کا کوئی قائل نہیں کہ صرف غسل ہو لہذا جب یہ اس کے ایک حصے پر مسا ہونے پر اتفاق ہے تو اس پر قیاس کیا جائے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی ممسو ہوگا نہ یہ کہ آدھے کا مسا اور آدھے کا یہ ایک نظر پیش کی ہے جی اور ایک اور نظر شاہ ولی اللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور ایک نظر بعض حضرات نے اور بھی یہ بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ طبی اصول کے اعتبار سے کان کا مسا ہونا چاہیے نہ کی غسل کچھ نہیں سنا ہے جی وجہ اس کی کہ کان بڑا نازک حصہ ہے اگر اس میں پانی چلا جائے تو بسا اوقات پان کے پردے متاثر ہو جاتے ہیں جس سے سماعت متاثر ہوتی ہے اسی لیے جب نہایا غسل کیا جاتا ہے تو لوگ احتیاطاً ایک ربڑ آتا ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے تو طبی اصول کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس میں پانی نہ جائے غسل نہ ہو بلکہ اس کو مسا کیا جائے ایک دوسرا نقطہ حضرت شاہ ولی محمد دہی احمد اللہ علیہ نے بعض حضرات بیان فرمایا ماں سمے تم انتم ولا آبا کو بہت بڑا نقطہ ایٹم بم کے درجے میں مفت کے نقطے ہیں جی کوئی قدر نہیں کوئی لفافہ بھی پیش نہیں کرتا جی کہ یہ نقطے ہیں تو لفافہ پیش کیا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں ہے کہ آزائے وضو سے گناہ دھلتے ہیں تو تقاضہ یہ ہے کہ جس جس آزا کے گناہ بزاد یا زیادہ ہوں تو اس کا غسل ہو تاکہ پورے گنا دھل جائے اور جس بیچارے عزو کا گناہ کم ہو تو بس مسح پر اکتفا کرنا چاہیے اس لیے کہ زیادہ گنا تو ہے نہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کا مستقل گناہ پیر کا مستقل گناہ چہرے کا مستقل گناہ تو ان میں مناسب غسل ہی ہے تاکہ یہ سارے کے سارے اعضا سے گناہ پورے طور پر دھل جائیں رہا بیچارہ سر تو اس کا کوئی مستقل گناہ نہیں ہے آدمی چوری کرتا ہے ہاتھ سے اور اپنے سر کو مزدور اور یہ بیکار بناتا ہے اور وہ چوری کمال اپنے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے بیچارہ سر استعمال ہو رہا ہے مجبور چونکہ یہ انسان کے دعوے ہے لہذا سر نے چوری نہیں کی نہ مال اٹھایا مال اٹھایا چل کے گیا پیروں سے اور مال اٹھایا ہاتھوں سے اور اس نے سر پر رکھ دیا تو ایک تبان گناہ ہے بذات گناہ اس سے صادر نہیں ہے اس لیے مساح میں سر میں غسل نہیں ہے بلکہ مسا ہے کہ چھوٹے تھوڑے بہت گناہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اسی پرتیاس کریں فزنیر کا کہ ازون کا کوئی بزاد بالقصد قسط استقلال گناہ نہیں ہے بلکہ تبان اس سے گنا سرزد ہوتا ہے اور وہ کیا کہ کسی کا فوش کلام اور کسی کی غیبت کرنے والا کوئی اور ہے اصل تو گناہ کار وہ ہے لیکن بیچارہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے گزر رہا ہے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال نہیں سکتا تو اس لیے وہ غیبت اور یہ فوہش کلام کانوں میں پڑ جاتے ہیں تب ان لہذا کان کا استقلالی گناہ نہیں ہے بلکہ طبعی گنا ہے تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کا مسا ہونا چاہیے نہ کہ غسل ہونا چاہیے ماشاء اللہ چلیے تو یہ امام رحمۃ اللہ نے دوسری جو نظر پیش کی میں نے خلاصہ عرض کر دیا اس کو عبارت سے دیکھ لیجیے جی بسم الله, الرحمن الرحيم وحجة أخرى إنا قد قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما ما, ما أدبر منهما منهما ينفح مع الراكب فيما أقبل على على على ذكرنا فنظرنا في في ذلك فرأينا الأعضاء التي اتفقوا فرضيتها الوضوء هي الوجه واليدان والرجلان والراكب فكان الوجه يقتل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم كل حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته بل جعل حكم كل عضو منه منها حكما واحدا فجعل مقتولا كله أو منصوحا كله واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن حميد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالأذنين وبه قال حدثنا حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد فذكر مثله وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا علي علي بن بن شيبة يحيى يحيى هشيم عن عن عن أبي حمزة رأيت ابن ابن عباس عباس رضي رضي رضي الله الله الله الله تعالى تعالى تعالى عنه عنه عنه توضأ ظاهرهما وباطنهما فهذا قد قد روى النبي صلى عليه وسلم ما رويناه في أول هذا الباب وروى عنه عطاء بن يسار عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني یعنی حضرت ابن عباس نے باپ کی پہلی روایتیں بھی ذکر کی تھی اور یہی ذکر کر رہے ہیں مسا کا تو معلوم ہوا کہ وہ حکم حضرت ابن عباس کے نزدیک بھی منسوخ ہو گیا ورنہ ان کی طرف متضاد روایتوں کا کی نسبت کرنا لازم آئے گا تو یہ دلیل ہے کہ ماخل میں جو حکم ذکر کیا وہ منسوخ ہو گیا جی وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهم انه كان يقول الاذنان من الراس فانصحوهما وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن غيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول الأذنان من الرأس وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا ابن ابن مرزوق يعقوب بن بن إسحاق الحضرمي حماد سلمة أيوب عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يمسح ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون یہ غضون کہا جاتا ہے یہ کان کی جو سلوٹیں ہیں ٹیڑھا میڑھا جو اندر سے بڑا ہے اس کو حصوم کہتے ہیں کہ یعنی صرف انگلی سیدھی سیدھی نہ ڈالی جائے بلکہ ان کے موڑ اور ان کے سلوٹوں میں بھی ہاتھ پھیر کر مسا کرنا چاہیے یہ مطلب جی سر ایک سوال ہے ہاں جی یہ آپ نے جو نقطہ بیان کیا اس میں ایک نظر ہے وہ یہ کہ لفافہ لفافہ مرد یار بس یہی ہے اور کیا آپ نے فرمایا کہ کان جو ہے وہ بے مجبور ہوتا ہے اور اس کو بذات خود انہیں استعمال نہیں کرتا ہاں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اس سے ہیبر یا گناہ وغیرہ کیے جائے یا گانے وغیرہ سنے جائیں مسلمان سے مستواد ہے ایک نمازی آدمی لیکن ہم نمازی کی بات کر رہے ہیں نمازی ہے وضو کر رہا ہے بیچارہ ایک نمازی آدمی سے مستباد ہے کہ متعمدن گناہ کبیرہ کا ارتقاب ہوتا ہے اس طرح اکثر کرتے ہیں نمازی بھی تو جی اس صورت میں تو پھر کان میں پانی ڈالنا چاہیے نا اگر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں مطلب یہ کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے تباہ یعنی مستقل گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور مومن سے اس نے دن یہی ہے کہ وہ مستقل گناہ نہیں کرے گا تب ان مجبوراً ہو جائے تو اپنی جگہ اس لیے غیبت کرنے والے ویسے بھی آپ دیکھیں غیبت کرنے والے کم ہوتے ہیں اور سننے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں ایک مجلس میں دس آدمی بیٹھتے ہیں ایک غیبت کرتا ہے نو سنتے ہیں تو سب تو غیبت نہیں کرتے غیبت کرنے والے سے چند ہوتے ہیں اور وہاں مجلس میں اتنی جلدی اٹھ کر بھاگنا اور بعض موانے ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد سے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے کر ہن بتاؤ ان ان کو مجبور سننا پڑتا ہے جی کا جی۔ ہاں؟ آپ شادی ہوئی آپ کی <laughs> جواب ہو گیا ابھی جواب ہو گیا نا جب شادی ہوگی تو جواب سمجھ آ جائے گا ہاں جی چلو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے باب فرد جلین فی وضو سلاد باب فضل جلین فی وضو سلاد جی۔ مشہور مسئلہ ہے تھوڑا سا پڑھ لیجئے تو دیکھ لیں برکت کے لیے باب فضل الرجلين في وضوء الصلاة وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار عن قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد قعد للناس في رحمة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن أناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بمثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فضل الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه وكان ذلك المسح وغسلا فكذلك يحتمل أن يكون مسح للرجل أيضا كذلك یہ اس عنوان کے تحت مشہور مسئلہ ہے جی کہ وضو میں پیروں کا فریضہ پیروں کا وظیفہ اور اس کا عمل کیا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو اس کا وظیفہ اس کا وظیفہ غسل ہے جبکہ یہ اہل تشیع کے ہاں روافظ کے ہاں اس کا وظیفہ مسا ہے اور کچھ لوگ بھی حضرات فوکہائے اربا کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ قول شاد بھی ہے اور انہوں نے حضرت علی کے اس عمل سے استدلال کیا کہ انہوں نے پیروں پر چھینٹے ماری دھویا نہیں لہذا پیروں پر مسا کیا اور حضرت علی کی عجیب بات ہے کہ اس روایت کو شیعوں نے اپنا مستدل قرار دیا اور ان سے کہتے ہیں کہ دھوئیں گے تو فرضیت ادا نہیں ہوگی لہذا فرض ہے کہ اس پر مسا کیا جائے اور وہ مسئلے کی اختلاف کی بنیاد یہ ایک روایت ہے یا قرآن کریم کی آیت کی تشریح قرآن کریم کی آیت یہ منشا اختلاف ہے کہ وم سہو بے رو سے کم و ارجولا کم و ار جل کم کی قرآن دونوں کراتے ہیں یا دونوں کراتے متواترہ ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شاد ہے کہ بے رو ار جولا کم و ارجول کم اب اس کا احتمال دونوں ہے کہ اس کا اطف ہے آزائے مقصولہ پر تو اس کو منسوخ پڑھیں گے اور وقت سنو یہاں پر مقدر ہوگا اور یا کہ اس کا عطف ہے روس پر تو بغیر کسی عامل کے حض کے یہ براہ راست اس پر معطوف ہو کر یہ ممسوح بن جائے مسا کے تابع ہوگا اور یہ ممسوح ہوگا تو اگر اس کو آدائے مقصودہ پر و ارجرکم کو قیاس کرے کہ فخ سنو کم و اے پر عطف کریں تو پھر کیا ثابت ہوگا غسل اور اگر روس پر اس کریں تو اس کا مسا ثابت ہوگا ہمارے نزدیک آنے والی جو روایتیں ہیں اس میں تفصیل ہے اور اس میں بہت تفصیل سے علامہ طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کو ذکر کیا ہے اور جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں لیکن اس کے باوجود اہل سنت والجماعت کے نزدیک وم صح بیرو سے کم و ارجل کم کی روایت یہ واجب التعویل ہے اور یہ واجب التعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے بھی ہے اور آپ کے قول کی وجہ سے بھی ہے تو اس لیے یہ مقصولہ پر عطف ہے اور مقصولہ پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مقصول ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ ارجول کم کی کسرہ کیوں ہے اس کی تفصیل آپ نے ترمیزی میں بھی پڑھی اور ابو داود میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے ایادی کی ضرورت نہیں کہ جر جوار کی وجہ سے ہے اور یہ اشارہ ہے اس نقطے کی طرف کہ پیر میں پانی کا استعمال آدمی زیادہ کرتا ہے اس میں احتیاط نہیں کرتا جتنے وضو سے سارے آزاد دھل جاتے ہیں اتنے پانی سے صرف پیر دھوتا ہے تو اس میں پانی کے اصراف کا یہ محل اور مزن ہے اس لیے اس کو ات کیا ہے روز پر اور مقصود یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں تخفیف اور احتیاط کی جائے یہ مقصد اور اصول فقہ میں آپ نے پڑھا کہ دونوں روایتوں میں ہم تطبیق دینے کی کوشش کریں گے اور پیر کی دو حالتیں ہیں یہ تو ایک حالت تخفف ہے اور ایک حالت تجرد ہے یعنی موزہ پہنا ہوا ہے یا موزے سے خالی ہے لہذا نصب والی روایت کو ہم معمول کریں گے تجرد پر اور مسا والی روایت کو ہم محمول کریں گے حالت تخفق پر تو دونوں روایتوں میں یہ بہترین تدبیق کی صورت ہے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے کہ موزے کی حالت میں مسا ہے اور موزے سے اگر پیر خالی ہے تو پھر اس کا وظیفہ یہ رجلے ہیں اور اس سلسلے میں تقریباً حد تواتر تک جو امام تحاوی کی رحمت اللہ علیہ کی جو اصطلاح ہے تواتر بالعمل اور تواتر طبقہ کہ ہر زمانے میں پیر کے دھونے والے طبقتاً بادہ طبقات ہر زمانے میں آج تک موجود ہے اس طرح نماز کی رکاعت نقل کرنے والے اور سجدہ اس کی کیفیت نقل کرنے والے طبق حد تواتر کو ہیں تو ایسے ہی یہ مسئلہ بھی حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہی صورت ہے تو اس لیے اس میں تعویل کی بہت زیادہ گنجائش ہے آپ کے قول سے بھی آپ کے عمل سے بھی پیر کا غسل ثابت ہے یہی حضرات جمہور کا مسلک ہے حضرت علی کی اس روایت سے استلال کیسے ہے اس کو ذرا سے دیکھ لیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے رہوا کہتے ہیں چبوترا اور کھلا ہوا حصہ مسجد نبی کے سامنے کھلا ہوا حصہ تھا اس میں وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر لایا گیا پانی اور پانی سے پھر اپنے مساح بے وجہ ہی توجہ فرمائے جی مساح بے وجہ ہی و دے و مساح بے راسی ورجلے ظاہری طور پر اگر رجلین کا مسا ہے تو چہرے اور یدین کا بھی ہے جی حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں فخصل وجوہ حکم وید نس قطعی ہے اس میں کسی نے کوئی باطل فرقے نے بھی اس میں توجہ و تعبیل نہیں کی اور ہاتھ اور چہرے کا وظیفہ متفق علیہ کیا ہے جی غسل کا ہے اور یہاں کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسا کا وہ متعارف مانا مراد نہیں ہے اس لیے کہ چاروں اعضا کے ساتھ ارے مسا کا تذکرہ کیا ہے جو کسی کے نزدیک بھی بھی معمول نہیں ہے تو جب آپ یہ مسح بے وجہ ہے اور یہ دہ میں تعویل کرتے ہیں تو وہی توجہ اور تعویل کس میں ہوگی یہ رجلین میں بھی ہوگی بہرحال چاروں آزا کا مسا کیا اور اس کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکرو ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتا ہوا دیکھا جیسے میں نے کیا اور یہ فرمایا کہ ہاضا وضو ملم یو کیا فرما رہے ہیں جی کہ یہ وضو کس کا ہے جس کا پہلے سے وضو ہو مرتبہ مطلب وضو پر وضو پہلے سے وضو ابھی تو زہر کے نماز پڑھ کے نکلے تھے نا ارے وضو تھا ابھی کوئی حدث لائق نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اگر وضو پر وضو ہو تو اس میں آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے ہاتھ پھیر دے اور مسا کر لے اور چاہے تو غسل کر لے بعض آدھا کا غسل کر لے بعض آدھا کا مسا کر لے اس لیے کہ اس وضو پر تہارت موقوف نہیں ہے اور امام طاہر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے کہ رجلین کی کی فرضیت مسا ہے اس لیے کہ اس میں تو مساح وجہ بھی آیا ہے اور یہ مسا سے مراد کیا ہے جی غسل ہے تو اسی طریقے سے احتمال ہے کہ یقون مسول رجلین کی مسا الرجلین کا اطلاق جو ہے وہ اسی معنی میں ہو اور مراد اس سے یہی ہے کہ غسل خفیف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مسا کا لفظ استعمال کیا وغیرہ وغیرہ جی اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتوں کو یہاں پر جمع کیا ہے اور اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے اس فرقے نے کہ استعلال کیا ہے کہ جو مسا زجلین کا قائل ہے اور اس کے بعد بہت ساری روایتیں ان کی تردید میں ان کے جواب میں ذکر کی ہے لہذا یہ روایتیں پہلے دیکھ لیں کہ جس سے یہ اہل تشیع نے روافظ نے استدار کیا جی سچ میں یہ نق کا جو گناہ میں ارے چل یار وہ بات ختم ہو گئی آگے چلو قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد بن عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحه بن يزيد بن ركان عن عبيد الله القولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي علي رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ أراق الماء مراد استجاه إيه بشاب فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا قال ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك وبه قال حدثنا علي بن شيبة كيف पानी लिया اور وہ اپنے قدمین پر دائیں اور بائیں قدمین پر ڈال دیے دوسرے اعضا کا تذکرہ یہاں تو صرف قدمین کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ پانی لے کر قدمین پر ڈال دیا جی جی منا الیہ قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من فرش به على وهو وبه قال یہاں پر دیکھیے کہ نالین پہلے ہوئے تھے اور نالین پر کسی کے نزدیک مسا نہیں ہے نالین پر نالین سے مراد کیا ہے جی ارے چپل وغیرہ ہے اس نالین پر انہوں نے پانی کی چھینٹیں مار دی اور معلوم ہے کہ پیر کا حصہ کھلا ہوا ہے تو یہ مسا بھی نہیں ہے لہذا اس سے اگر استعلال کریں تو لازم آئے گا کی جو چپل پہنے ہوئے اس پر چھینٹے مار دینے سے وضو ہو جاتا ہے کسی کے نزدیک بھی نہیں جی وبه قال حدثنا أبو ميت قال حدثنا محمد بن الأسبهاني قال أخبرنا شريك عن السدي عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه عنهم أنه توضأ فمسح, فمسح على ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن لكان باطن القدم أحق من ظاهره کیونکہ نالین پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر سے مسا کیا اور یہ مشہور فوج کہ اگر میں آپ کو نہ دیکھتا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باطن زیادہ مسا کے قابل ہے جی وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد, أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم أنه كان إذا توضأ من علاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كذا هكذا وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهية عن ابن الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين وأن عروة كان يفعل هكذا يفعل ذلك فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان